بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو باسٹھ مفید اور قیمتی تحفے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی سب سے بڑی نعمت سب سے قیمتی نعمت سب سے ضروری نعمت آئیے ایمان تازہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹرمپ اس نعمت سے محروم مودی محروم بل گیٹس محروم مارک ذکر برگ محروم ہائے بیچارے مسکین یا اللہ آپ کا شکر الحمد للہ رب العالمین کوئی فخر نہیں کوئی غرور نہیں یا اللہ ہمیں اس نعمت کے لائق بنا اور اسی پر ہمیں موت عطا فرما آج کی مجلس کا خلاصہ آج کچھ باتیں دنیا کے حالات پر ہوں گی انشاءاللہ مثلا علماء کرام کے خلاف ایک بھیانک سازش اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کی گونج ایران کی بوکھلاہٹ اور پانچ وظیفے عرض کیے جائیں گے چار حضرت قطب الاقتاب خواجہ عثمان ہارونی کے اور ایک حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کا یعنی رنگ اور نور ساتھ ساتھ چلیں گے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے نافع بنائے قیمتی تحفہ عبادات میں سے جو عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ ہے شکر افسوس کے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے حضرت عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کا شکر ادا کرنا صدقہ دینا ہے اور اسلام کا شکریہ الحمد رب العالمین کہنا ہے جو شخص الحمد رب العالمین کہتا ہے وہ اسلام کا شکریہ بجا لاتا ہے اور جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے وہ مال کا حق ادا کرتا ہے بڑا زبردست تحفہ مل گیا اللہ الحمد رب العالمین نعمت اسلام کا شکر ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا الحمد للہ رب العالمین حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے وصال کو آٹھ سو سال گزرنے والے ہیں آٹھ سو سال گزرنے کے بعد بھی ان کے فیوز و برکات جاری ہیں جب سے ان کی یہ عبارت پڑی ہے اب الحمد للہ العالمین کہنے میں الگ طرح کا مزہ آ رہا ہے اور جب زبان پر الحمد للہ رب العالمین جاری ہوتا ہے تو ایک سو کا عدد پورا کیے بغیر چین نہیں آتا اور حدیث شریف کے مطابق ایک سو بار الحمد للہ رب العالمین کہنے سے تیس ہزار پکی نیکیاں نام اعمال کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہیں اور ذہن اس نقطے کی طرف بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی آیت میں ہمیں نعمت اسلام کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے الحمد رب العالمین یہ چونکہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے تو اس کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں الگ الحمد للہ رب العالمین اور مال کی نعمت کا شکر صدقہ ہے معلوم ہوا کہ جب بھی کچھ مال ملے تھوڑا ہو یا زیادہ تو پہلے صدقہ نکال کر اس مال کا شکر ادا کیا جائے اب فائدہ یہ ہوگا کہ جس نعمت کا شکر ادا کر دیا جائے اس نعمت کا آخرت میں حساب نہیں ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ کہ مال خوب بڑھے گا اور صدقہ کے جو بے شمار فوائد ہیں وہ الگ ملیں گے علماء کرام کے خلاف ایک سازش افغانستان کی کٹ پتلی حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہے اس میں کچھ نام کے مولوی حضرات جمع کیے ہیں ان امریکہ نواز دانشوروں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ افغانستان کی جنگ شریح جہاد نہیں ہے اور فدائی حملے اسلام کی روح سے حرام ہیں ان دانشوروں کو چونکہ امریکہ کی ڈالرانہ حمایت حاصل ہے اس لیے وہ کرائے بھاڑے کی فکر سے بے نیاز دنیا بھر میں اڑتے پھرتے ہیں کبھی جکارتا کبھی جدہ اور کبھی اسلام آباد اس کمیشن کے افراد پاکستانی علماء کرام سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے مجرمانہ جاہلانہ فتویٰ پر ان سے دستخط کرا سکیں افغانستان کے جہاد میں اب تک دو ملین سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور افغانستان کے جہاد کی مکمل قیادت اب بھی علماء کرام کے ہاتھوں میں ہے اگر افغانستان کا یہ جہاد نہ ہوتا تو پاکستان بھی اب تک تاریخ کا حصہ بن چکا ہوتا اور دنیا کا نقشہ آج سے یکسر مختلف ہوتا افغان جہاد روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے افسوس کہ آج اس نعمت کو مٹانے کے لیے عالم کفر علماء کرام کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے علماء کرام کو چاہیے کہ اس مجرمانہ سازش کا حصہ نہ بنیں اور پہلے سے بڑھ کر افغانستان کشمیر اور فلسطین کے جہاد کی حمایت جاری رکھیں جہاد فی سبیر اللہ ایک محکم اسلامی فریضہ ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ نے کلمہ طیبہ کے بعد جہاد فی سبیر اللہ بمان قتال فی سبیر اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساتھ بہت واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے اور جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے فائیو اسٹار ہوٹلوں کی چمک دمک جہازوں کے فرسٹ کلاس ٹکٹ اور ملکوں کی سیاحت یہ گھٹیا اور معمولی چیزیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے عوض اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا جائے افغان جہاد کی آج بھی قیادت جس فرد کے ہاتھ میں ہے وہ راسخ العلم شیخ الحدیث ہیں یہ جہاد کرامتوں والا جہاد ہے اور اس کی مخالفت میں سوائے خسارے اور خسران کے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کی زبانی حمایت کرے اور اس کی مخالفت سے اپنا دامن پاک رکھے دنیا و آخرت میں کامیابی کا مؤثر اور طاقتور عمل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالی بڑے اونچے درجہ کے بزرگ ولی اور عالم دین گزرے ہیں آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ ہیں آپ کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں ہے سندھ کے سہون شریف والے خواجہ عثمان ایک دوسرے بزرگ ہیں ان کا اس میں گرامی حضرت خواجہ عثمان مروندی ہے اور آپ شہباز قلندر کے نام سے معروف ہیں اہل سنت اور اہل طریقت کے ان دونوں بزرگوں کا زمانہ قریب قریب کا ہے مگر حضرت مگر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ عمر میں خواجہ عثمان مروندی سے بڑے ہیں ان کے ملفوظات ان کے مرید خلیفہ اور جانشین سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے انیس الارواح کے نام سے جمع فرمائے ہیں ان ملفوظات میں یہ وظیفہ بھی درج ہے جو شخص دن رات میں ہر نماز کے بعد سورہ یاسین ایک بار آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اس کی عمر کو زیادہ کرتا ہے اور اس کو قیامت کے میزان اور پل سرات کے حساب میں آسانی ہوتی ہے دن رات میں پانچ بار سورہ یاسین اور سورہ اخلاص کے عجیب و غریب فوائد اہل دل سے مخفی نہیں ہیں اقوام متحدہ میں اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں پاکستانی وزیر خارجہ کی تقریر قابل ستائش تھی ہم جہاں حکومت کے غلط اقدامات کی مذمت کرتے رہتے ہیں وہاں ہمیں حکومت کے اچھے اقدامات کی تعریف بھی کرنی چاہیے اپنے خطاب میں ناموس رسالت کا بھرپور تذکرہ مسئلہ کشمیر کی پرزور وکالت اور مسئلہ فلسطین کی حمایت پر حکومت پاکستان شکریہ کی مستحق ہے اقوام متحدہ اگرچہ مسلمانوں کے مسائل اور ان کی آواز کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور خود اپنے فیصلوں میں بھی انصاف نہیں کر پاتی مگر پھر بھی وہاں اچھی باتوں کا تذکرہ ایک غنیمت ہے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر کئی قرار دادیں اور رپورٹیں موجود ہیں مگر ابھی تک ان میں سے کسی پر عمل نہیں ہوا اور نہ ہی اقوام متحدہ نے ان قراردادوں پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں بھارت پر کوئی پابندی لگائی ہے لیکن یہی اقوام متحدہ اگر کسی اسلامی تنظیم یا شخصیت کو دہشت دہشت گرد قرار دے دے تو پھر مکمل دباؤ ڈال کر اپنے فیصلے پر عمل کراتی ہے معلوم ہوا کہ کانی بحری اور بے انصاف ہے ایک نورانی عمل حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں جنت کی عظیم الشان اور غیر فانی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے وہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سو بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہمیشہ پڑھے اس پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں یعنی اصل تو آخرت کی نعمتیں ملیں گی ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی اس پر زیادہ برسیں گی کتاب کے آغاز میں حضرت عثمان ہارونی یہ فرما چکے ہیں کہ ہر وظیفہ صرف اسی کو فائدہ دیتا ہے جو پانچ وقت فرض نماز کا پابند ہو ایران کی بوکھلاہٹ ایران دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کھلم کھلا دوسرے ممالک میں عسکری مداخلت کرتا ہے اور سرکاری سطح پر دوسرے ممالک میں اپنے جنگی رضاکار اور فوجی جنرل بھیجتا ہے یہ عمل اگر کسی اور ملک نے کیا ہوتا تو دنیا کی بڑی کفریہ طاقتیں اس پر متحدہ حملہ کر دیتی مگر ایران چونکہ عالم کفر کو محبوب ہے اس لیے وہ شام میں لڑے یا عراق میں یمن میں دہشت گرد بھیجے یا لبنان میں اسے کھلی چھوٹ حاصل ہے ایران کے ان مظالم کے بدلے میں چند دن پہلے ایران کے اندر ایک فوجی پریڈ پر حملہ ہوا تو اب ایران بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے اس نے شامی مسلمانوں پر اپنے میزائلوں کی آندھی مچا رکھی ہے کوئی ہے جو نام نہاد عالمی قوانین کے تحت ایران کو اس کے ان ظالمانہ اقدامات سے روک دے چھوٹے بچوں کا رونا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نور اللہ عمر فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ تب روتا ہے جب شیطان اس کو ستاتا ہے اس لیے جب بچہ روئے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو تاکہ تمہیں خوشخبری ہو اور بچہ رونے سے باز آ جائے یہ چار وظائف حضرت شیخ عثمان ہارونی کے مکمل ہوئے اب حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کا ایک مجرب وظیفہ غربت اور تنگ دستی کا علاج حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب بھی کوئی شخص دینی یا دنیاوی مشکل لے کر آتا تو آپ اسے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے عام طور پر صبر کی تلقین فرماتے اور نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ایک روز ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی